اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے